تو اپنی گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے